حضرت انس بن مالک رضی اللہ اللہ اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول صلی علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل اکتر فرقوں میں تقسیم ہوئے اور میری امت بہتر فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی ایک کے سوا وہ سب فرقے جہنم میں جائیں گے اور وہ جماعت ہے سننے ابن ماجہ حدیث نمبر تین ہزار نو سو ترانوے